أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے صدق اللہ عظیم واقعہ معراج دے بارے وچ کچھ گزارشات معروضات پیش کرن دا ارادہ رکھنا واقعہ معراج اللہ تعالیٰ دی بے پناہ قدرت کاملہ دا اظہار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دے نزدیک شان عظمت اور آپ دے نال اللہ دی بے پناہ محبت کا اظہار ہے واقعہ معراج اس بارے بچ کلمہ گو حضرات جو اپنے آپ کسی نہ کسی شکل میں مسلمان کہہ دے تین گروپ نے ایک گروپ تو ہے جس نے اس واقعہ میراج مہراج اس طرح سمجھیا منیا اور اس کو تسلیم کیتا جو اس واقعے کا تقاضا ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اور بیان کیتا ہے یقیناً لوگ قابل ستائش نے خوش قسمت نے جنہ دا اللہ تعالیٰ دی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحیح فرامین دے ایمان ہے تو <clears throat> دوسرا گروپ وہ ہے جانے اس واقعے کا انکار کر دے تاویل کی شکل چیت ہے یا سرے تو کیا وہ انکار ہی ہے یہ نام ہے الاحاد ممکن ہے میں اپنی یہ گفتگو دو خطبے اندر تقسیم کراں واقعہ معراج برحق ہے یہ ایمان رکھنا فرض ہے اور یہ انکار سری کفر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم موجزات ایک موجزہ ہے اور موجزہ یہ بارے میں پہلے گزارشات گزارش کر چکیا ہاں۔ ہوں دے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ موجزے دا اصل فائل اللہ ہوں نبی دی عظمت دا اظہار ہوتا ہے لیکن طاقت اصل وچ اللہ دی کار فرما ہوندی ہے معجزات خاص طور تے معراج اس دا بہت زیادہ لوگوں نے انکار کیتا کسی نے اس شکل کیتا کہ اے جی یہ تو خواب مراد ہے کسی نے یہ کہہ کے کر دیتا جی یہ عقلے سری دے خلاف ہے یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان راتوں رات چالیس دن دا سفر مکے تو لے کے بیت المقدس دا ایک ایک پاسے دا سفر چالیس دن دا ہے کہ راتوں رات ہو جائے پھر آسمانہ دے یہ ممکن نہیں ہے اور انہوں نے افسوس نال کہنا پہنتا ہے کہ <clears throat> جتنے بھی ملحد نے اور جتنے بھی مشرق نے سڈے اس دور دے تقریباً انہوں نے اپنے شرک اور کفر اپنے الہاد دی دلیل وہ قرآن و حدیث تو ہی پیش کی اور یہ انتہائی اللہ دی بغاوت ہے کہ اللہ دا کلام اپنے باطل نظریے نو تقویت دین واسطے پڑھیا جائے اور موڑ توڑ کے بات جڑیاں کر دیتی جائے اللہ دے کلام دا حوالہ دینا اپنی فضول اور بہودا بات وچ یہ کام شیطان نے بھی نہیں کیتا شیطان اللہ دا بہت بڑا دشمن ہے اس نے بھی جدو سجدے دا انکار کیتا ہے علیہ آدم علیہ السلام ان نے اللہ دے کلام دا حوالہ نہیں دیتا کہ اللہ تو یہ گل کہی ہے بھی سجدہ کسی اور نو نہیں کرنا چاہیے تو میں ہوں کیویں کرانا اپنی وہ اقلی جی دلیل پیش کی خلکتا نہیں من نار و اخلکتا من تین کہ میں یہ تو اگ تو بنایا یہ مٹی تو بنایا تو اج دے مشرق اور ملحد وہ سری قرآن و سنت کا انکار کر دے اور دلیل قرآن و سنت چوں دلیل پیش کی تاجد علیہ سنت اللہ تبدیلا کہ اللہ دی سنت اے تبدیل نہیں ہوں اللہ دا کے قانون اے تبدیل نہیں ہوں اللہ دی ایک عادت ہے کہ پانی تھلے نو جانا اتنے نہیں آتا اللہ دی عادت ہے اللہ دا قانون ہے کہ بچہ جڑا نر مادہ دے ملاپ نال پیدا ہوتا ہے تو یہ خلاف ورزی نہیں ہو جاتی یعنی عادت خلاف عادت جنہوں کہیں کہ سپر نیچرل اے اگے ممکن نہیں ہے اے دا امکان نہیں ہے اے لوگ اس بات نو گئے کہ اللہ دی سنت دی تو قسم نے سنت عامہ اور سنت خاصا ایک عام قانون ہوں عام ایک خاص ہے مولانا ثناء اللہ امرت سری رحم اللہ نے ایک جگہ تے لکھا ہے کہ لوگ سر سید احمد وغیرہ اے لوگ مو جزاد کا انکار اس بنیاد تے کر دیں کہ اللہ دی سنت نہیں ہے اللہ دے قوانین مروجہ دے تحت بات نہیں ہے وہ نے کہ کیا اے مروجہ قانون ہی فطرت ہے یہ تو علاوہ نہیں ہے کوئی انہیں لکھا ہے کہ لکھنؤ دے عجائب گھر دے اندر عام قانون ہے عام معمول ہے کہ بکری جدو بچہ جانتی ہے وہ چار لتاں ہوں نے دو اکھا ہوں اور دو سنگ ہوں نے جے جنتا عام یہ ہے لیکن فرماندے نے کہ لکھنؤ دے عجائب گھر بکری نے بچہ جنیا جی صرف ایک ہی اک ہے متے دے یہ اپنے اسباب نے ایسا ممکن ہے تو لہذا موجزات دا کا انکار کرنا اے اے الہات ہے جی میں اللہ تعالیٰ نو قادر مطلق نہ مننا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات وچ اے بات کہی ہے علم تعلم ان اللہ علا کل شین قدیر کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ اگ نو ٹھنڈی کرن تے آوے کر سکتا وہ کسی دا محتاج نہیں ہے ٹھیک ہے انہیں عام قانون یہ ہی بنایا کہ اگ دا کام ہے جلانا ساڑ دینا بسم کر دینا لیکن وہ دے ٹھنڈا ہون دا پورا امکان ہے وہی قدرت ہے کیوں السماوات والارض یا خلقم ہاں، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یا خلقم آئیشا واللہ علا کل شین قدیر کائنات دی ساری دی ساری بادشاہت اللہ دی ہے اے لوگ اے لوگ وہ گئے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہے عقل کے خلاف ہے نہیں ہر معجزہ بالکل عقل دے مطابق عقل سری دے مطابق ہے کیوں کیونکہ جدو عقل نے یہ من لیا کہ اللہ ہر چیز سے قادر ہے یہ عقل دے مطابق ہے یہ عقل دا تقاضا ہے کہ اللہ نو ہر چیز تے قادر منیا جائے آم تو پھر قید یہ ہی ہے کہ چھت جہی ہے چھت پائیے وہ چاہے تھی پورے کلے چ پا لو دو کلے لو دیوار وہ ہون گیا دیواروں سے ہی نا ستون ہون گے آم مروجہ قانون یہ ہے کہ چھت جدو پے گی وہ دیواروں سے پے گی کوئی ایسا انجینئر کوئی ایسا سیاح ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁਲਹਿਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਏ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ الذی رفع السماوات بغير عمد ترونها وس ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمع یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون مد مدل ارد وار واسی ونہارا وامن کلرات ان فی ذالک لآیات لقوم تلے قومی یا آسمان بغیر ستونہ تو ہیں ٹھہرا دیتا ہے ستون کوئی نہیں دیوار کوئی نہیں تھلے یہ مروجہ قانون دے مطابق ہے قانون تو یہ ہے بھی تھلے کوئی شہر ہوئے ہوں جدو آسمان وان ماریے یہ مروجہ قوانین دے خلاف تو جدو موہ وال آئیے جی یہ نہیں مننا آسمان منیا کہ آسمان بغیر ستون اللہ نے اتنے ٹھہرا دیتا ہے اللہ پھر دیکھیے مالک الملک دی کاراگری زمین ایک ہے وہ پودا ایک ہے پانی ایک ٹیوبل دا لگا ہے ایک نلکے دا ایک خوہ دا لگا ہے پودا بھی ایک پانی بھی ایک اور زمین دے اندر اس پودے دی جڑ بھی ایک زمین ایک شاخ ہے وہ دے پھل لگا مرود ہے یا سیب ہے یا کوئی چیز ہے اللہ کوئی چیز کوئی پھل ہے ایک بڑا ہی میٹھا تے ایک پھکا ہے ونفضل بعضها على بعض في الاكل فرمایا شاخ ایک ہے درخت ایک ہے پودا ایک ہے پانی ایک لگا یسقا بما واحد پانی ایک کوئی لگا ہے لیکن پھل دا ذائقہ مختلف ہے ہم اے کیا ہے یخلق ما یشاء واللہ على كل شيء قدير یہ اللہ دی کاراگری ہے اللہ دا نظام ہے اللہ جو چاہے سو کرے اللہ اسباب دا انہیں چیزاں دے اسباب رکھے نے علتاں رکھیا نے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز دے سبب دا سانو پتہ بھی ہوئے اور وہ اسباب دے دیکھیے نا اللہ عرش دے تو مستوی ہے عرش لیکن کیا اللہ عرش دا محتاج ہے محتاج نہیں ہے اللہ نے اپنے عرش نو اٹھان واسطے فرشتے رکھے نے لیکن اللہ انہوں دا محتاج اللہ نے سڈیا جانا قبض کرنے واسطے فرشتے رکھے نے لیکن محتاج نہیں ہے اسی محتاج ہاں اسی اپنے کام وچ بے شمار چیزاں دے محتاج لیکن اللہ کسے دا بھی محتاج اسباب اس نے رکھے رکھیا نے ذرائع اور وسائل بنائے نے لیکن وہ نہ ذریعہ اللہ نے اللہ دے ایک قانون ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے دی ممتا جڑی ہے وہ ماں دے اندر پا دیتی ہے لیکن یہ تو بغیر بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے یہ وہی مرضی ہے محتاج نہیں ہے تو اسی محتاج ہاں اسی طرح موجزات واقعہ ہے میراج میراج بالکل بر حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس دی سیر کی ہے گئے نے اور آسمانہ تے بھی ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਮਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ ਕਾਦਰ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਹਾਕਮ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਆਲਮ ਮੁਤਲਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਈਦ ਉਲਫਤ ਕਹੋ ਹਾਂ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕਦੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਕਾਦਰ ਤੇ ਕਦੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ ਦੇਣਾ ਏ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਦੇਣਾ ਏ ਥੰਮਾ ਬਾਜ ਆਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਕਾ ਦੇਣਾ ਏ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੇਠ ਪੈਰਾਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਏ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਾ ਸੀ ਪੋਰਾ ਲੈਣ ਟੁਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਪੈਗੰਬਰੀ ਅਤਾ ਦੇਣਾ ਏ ਫਲਮਾ ਕਦਾ ਮੂਸਲ ਅਜਲਾ وسار بہلی آنا سمن جانے بھی تور نارا مدین تو چلا ایک شخص بیگم نال ہے کوئی خیال ہی نہیں ہے کوئی اس پاس دھیان ہی نہیں ہے ایک مقام تے پہنچے تے لائن ہی تبدیل ہو گئی لائن تبدیل ہو گئی آگے ویکھی رستہ ملتا نہیں ہے ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗਾਰਾ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਆਵਾਂਗਾ ਆਨਾ ਸਮਨ ਜਾਣੇ ਵੀ ਤੂਰੇ ਨਾਰਾ ਕਾਲ ਅਲਹਿਮ ਕੁਸੂ ਇੰਨੀ ਆਨਸਤੁ ਨਾਰ ਲਾਲੀ ਆਤੀਕੁਮ ਮਿਨਹਾ ਬਖਬਰਿਨ او ਜਜ਼ਵਤ ਮਿਨ النار لعلکم تستلون فلما طه نودي من من شاطئ الايمن في يا موسى دل ادل الله رب العالمين العالمين رب وانا القي عصاك فلما تهتز جان والله مدبرا ولم يعقب يا موسى آ ولا تخف ولا تخف انکا من الامنین اوسلوگی حدک فی جیبک تخرج بیدا من غیر سوء فی فی من غیر سوء فرمایا اپنا ہاتھ اپنی بغل دے تھلے لیا تے چمکے گا یا لے کی ہے فرمایا لائن تبدیل ہے پھر اون وال جا تینوں پیغمبر بنا دیتا ہے ਤੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦਾ ਅੰਗਾਰਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰੀ عطا ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ موسی ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਡਬੋ ਦੇਣਾ ਏ ਅਬਰਾ ਕਾਫਰ ਕਾਬੇ ਸੀ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਸੀ ਟੌਣ ਟੁਰਿਆ ਤੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਏ ਉਹ ਚੁੰਝਾਂ ਚੋਂ ਕੈਂਕਰਾਂ ਘੇਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਏ ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਕੀੜੀ ਲੜਾ ਦੇਣਾ ਏ ਬੜਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦੀ ਕਿਆ ਨਿਸਬਤ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਏ علم تعلم ان اللہ قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے وہ واقع ہے وہ مراج کراوے آسمانہ لے جاوے وہ سوٹے دے ذریعے دریا پھاڑ دے وے وہ سوٹا مروا کے بارہ چشمے جاری کر دے وے یہ دی مرضی ہے کیوں وہ سامنے کوئی ناممکن یہ ممکن ناممکن کا قاعدہ سڈے واسطے ہے کیا میں کر سکنا دیا نہیں کر سکتا وہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کو یا کسی ہو صاحب دل کو کسی نے پوچھا بھی بندہ کتنا ک مختار ہے تو کتنا ک مجبور ہے تو فرمان لگے اچھا آ فرمان لگے کہ ایک پیر چک ہاں ذرا پیر چکیا او چکیا اس طرح تو فرمان لگے دوسرا بھی چک تو کہنے لگا جی یہ دونوں دن چکے جاندے ہے دومے پیر نہیں بس فرمایا آئی گل ہی بس آئی اختیار ہے تو آئی جبر ہے دو پیر نہیں چک سکتا تو ایک چک کے کھلو سکنا ہے اللہ نے کلی طور تے بندے نو مجبور بھی نہیں کیتا تے کلی طور پہ مختار بھی نہیں بنایا تو جی ہر اعتبار نال مختار بن جائے تو پھر اجے تو مجبور بڑا ہے تو پھر خدا بنی خلوتا ہوتا ہاں تو جی مجبوری ختم ہو جائے پھر تو خبریں کیا کرے بہرحال ممکن اور ناممکن اے سڈے واسطے اصطلاح ہے اللہ واسطے ہے اللہ واسطے کوئی چیز محال نہیں ہے اللہ حقیقتاں بدل دے اللہ صورتاں بدل دے اللہ نظام بدل دے وے اللہ جو چاہے وہ کر دے وے اللہ ہر چیز تے قادر ہے میراج ایک اور صاحب دل نے گل کہی ہے تیری ذات مولا تیری ذات مولا سمیم بصیرہ تو ہے میرے اللہ اکبر کبیرہ عہد توں سمد توں شریکوں منزا کران ذکر تیرا کثیرن کثیر ناممکنانو بنا دیں میں ممکن تو ہر شہتے ہیں مولا قادر قدیرہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے واقعہ میراج قدرت کاملہ بے پناہ اظہار نہ بندہ بندہ تو نہیں نا یہ کم کر سکتا تو بہرحال اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میراج کروائی ہے اسرا اور میراج اسرا دمانا ہے زمینی سفر تو میراج دمانا او اتلا سفر آسمان دا فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بے عبد ہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ اللہ دی حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير کسی نے کہا جی یہ روح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح اقدس یہ نسر ہوئی ہے کیا بے تکی جی بات ہے اللہ کسی نے کہا جی خواب ہے خواب مراد ہے ایون مولویا نے سر سید احمد خان صاحب تو واقعی سر خیال نے ملے ملحدین دے تو سڈے معاشرے کی نے معمار امت یہ جی یہ نئی روشنی دیتی ہے لوگوں بیدار کیتا ہے کیا مسلمانوں علی گڑھ کالج بنا کے مسلمانوں واسطے ترقی دے دروازے جڑے نے کھول دیتے ہیں تو جے ذرا بنظر غائر ان لوگوں پڑھیا جائے تو دیکھا جائے شریعت دے آئینے تو ان نے دین دی مسلمات سنا اللہ سری رحم اللہ فرماندے نے کہ کیا یہ بوجھ ہے کہ بے دین لوگوں دے دباؤ آ کے اپنی مسلمات کا ہی انکار کر دینا کہ اگر جی وہ اعتراض کرتے ہیں اعتراضات دا جواب دیتا جائے یہ نہیں ہے کہ اپنی خاص گلوں دا انکار کر دیتا جائے ہوں یہاں نے میراج آگے جی خواب ہے بھی بندہ پوچھے جی خواب ہی ہے تو خواب تو مینو اور تمہوں بھی آ سکتی ہے خواب دے اندر تو ہے انسان کئی دفعہ یہ دعویٰ کرتا ہے بھی میں اللہ نو دیکھیا تے کوئی آدھا جی میں حضور علیہ سراد اسلام نو دیکھیا خواب دے اندر تے بڑا بڑی تو بڑی چیز آدمی دیکھ ہے گل ہے بیداری دی اعتراض کون بولتا ہے پیا بیداری اگر تو یہ خواب ہے تو کفار مکہ مشرقین مکہ اُن نے اعتراض کیتا ہے جی خواب کی گل ہے تو پھر اعتراض کی تو گل کوئی نہیں میں خر اگر تکھا بھی مینو یہ خواب آئی ہے کہ <coughs> میں آسمان تے ٹردا پھرنا تسی میری تقسیب کرو گے خواب ہے کوئی منے یا نہ منے وہ خواب دے کے خواب دا کا دے نال کوئی خاص تعلق نہیں ہوں خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نبی دا خواب سچا ہوں ہے لیکن خواب کوئی ایسی قابل اعتراض چیز نہیں ہے کفار مکہ نے اعتراض کیتا ہے حتیٰ کہ متم بن ادی متم بن ادی مکے دا بہت بڑا چودھری ہے اور واقع تن اسلام تو ہٹ کے اسلام تو ہٹ کے یہ اندر چودھر والے سارے تقاضے تقریباً پائے جاندے یہ صحیح مانے سردار ہے اور چودھری آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس شخص نے بڑا ہی دفاع کیتا یہ وہ بندہ ہے صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا سی اگر متم بے ندی اج زندہ ہوئے تو میں بدر دے ستر قیدی جڑے کافر میری قید وی نا تو میں اس بندے دی خاطر سارے چھڑ دیاں ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਹ <clears throat> ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸੁਹੈਲ ਬਿਨ ਅਮਰ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਅਖਨਸ ਬਿਨ ਸ਼ੁਰੈਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਬੂ ਜਾਲ ਤਗੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ تو آپ نے متم بن ادی اس پیغام بھیجا بھی منو کو کوئی پناہ دے دے میرا تاون کر میری ہامی بھر لے میں اپنے شہر میں وڑ جا ہائے ہائے چودھری ہوے تو انج تو ہو معاشرہ تو بکھے تو کمینے چودھری یقین دن کمینے ہین تو ایک بندے روٹی کھوان جو کہ نہیں آیا تو انہوں کی گل کوئی نہیں بات کوئی نہیں تھان تھان تے جھوٹ بول دے تے وعدہ خلافیاں کر دے تے تے چودھریاں دی کی گل ہے تے مولویاں دا کوئی حال نہیں ہے ہاں۔ یقین جانو جتنی لا قانونیت یہ پائی جاتی ہے نا اللہ دی پناہ تو خیر حالانکہ چودھری دا کم ہے بھی وہ سچ بول ہے تے اج کل جتنا بڑا چودھری کہلائے گا اتنا وہ جھوٹا کیا سیاست دان کیا دوسرا کیا تیسرا جھوٹ ابو سفیان کہندا کن تو عمران سیدہ کہ میں چونکہ سردار آدمی سا ایک دفعہ میرے تے جھوٹ دا وقت آیا میرا دل بھی کرے کہ میں جھوٹ بولنا فت الباری اندر آیا کہ میں آخیا بھی جھوٹ بولنا لیکن کہندا کن تو عمران سیدہ کہ میں سردار آدمی سا تو کرا موانی کدے تے میں کیا بھی میں جھوٹ بولنا تے پھر چودھر تک گئی نہ ساری چوہدری دا کی کام ہے سردار دا کیا کام ہے کہ وہ جھوٹ بولے ਇਹ ਸਹੀ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਕਮੀਨੀ ਤੋਂ ਕਮੀਨੀ ਹਰਕਤ ਭਾਵੇਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਲਾਂਤਾਂ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਣ ਇਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਵੇਗੀ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ آپ نے ہاں ایک کافر ہے مشرق ہے یہ انہیں اپنے پتیجے پانجے پرا خاندان کٹھا کیتا کہنے لگا گل سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے کو پناہ منگی ہے تو اس دی ریپوٹیشن اس دی حیثیت اور اس دا وقار اور اس دی خاندانی شرافت اور عظمت تسی جان دے ہو بہت بڑا آدمی ہے گو اسی دے عقیدے وچ نظریے وچ مخالف ہاں لیکن یہ وڈیائی اور یہ شریف ال اور کریم الاخلاق ہونے کوئی شک نہیں ہے تو میرے کو اج پناہ منگی ہے تو میں اج اپنی جان دے اتنے کھیل کے محمد نو پناہ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم سواد آیا نا چودر کا اپنے کئی کہن لگا کون کو کان البیت وہ بیت اللہ دے چارے کونے مان لو ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲਹਿਰਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਇਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਓ مکے وڑ کوئی تو میلی نگاہ کر کے نہیں دیکھے گا اے اپنے رشتہ دے دار لے کے آیا تے پھر اعلان کیتا ہے انی قد اجر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پناہ دیتی ہے تے کوئی شخص یہ انہیں الجھن دی کوشش نہ کرے اتنا بڑا آدمی ہے موتم بن ادی حتیٰ کہ میں ایک شعر سناواں تو نے دے بارے وچ کہ جاہلیت دے اندر بھی حالت شرک دے اندر بھی اے اتنا اس معاشرے وچ عظیم اور باوقار آدمی سمجھا جاتا ہے کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دے بارے وچ شعر کیا ایک عام علم بلاغت اور فصاحت والے جڑے نا یہ تاقی لفظی دی مثال دے طور تے پیش کرتے ہیں لو ان مجدن لو ان مجدن اخلد الدہر واحدا من الناس ابقا مجدہ الدہر متغما کہ حسان بن ثابت کہندے نے کہ اگر کسے دی بزرگی کسے دی شرافت کسے دی چودر اور کسے دی سرداری کسے نو دنیا دے اندر ہمیشہ زندہ رکھ دی تے اب کا مجد دہرا متعما تے متم بن عیدی ادی اتنا شریف اور اتنا باوقار آدمی ہے تے جے ہمیشہ کسی نے زندہ رہنا ہوں تے متم بن ادی دنیا میں ہمیشہ اے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دا شیر ہے اے شخص اتنا کریم الاخلاق ہے یہ سامنے نا یہ واقعہ گیا کہ یار <coughs> محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہندا ہے بھی میں بیت المقدس بھی گیا راتوں رات تے آسماناں دی سیر بھی کر کے آیا اللہ اللہ تاریخ نے کوئی بخل نہیں کیتا اس معاملے وچ موتم بن ادی جس کہہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار بھی بڑا ہے چونکہ خاندان ایک بنو عبد مناف نے سارے پیار بڑا ہے گو کافر ہے مشرق ہے آ بھائی اپنے آ بھائی اور اپنا پرانا مذہب اس دی خاطر اس نے حق دا انکار کیتا ہے یہ جیڑی گل ہے نا پرانا پرانا بندہ ہے جی وہ اِسی جی اِن عرصے تو یہ کرتے آ رہے یقین جانو یہ بڑی بڑی بڑی گمراہی ہے میں مساجد کے اندر مدارس کے اندر دیکھنا وہ جی اب بندہ پرانا ہے وہ جی ہے این دیر یہ کام کردے ہو گئی ہے تو لہذا ہے جو مرضی دنیا ادھر تو ادھر ہو جائے اے دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی یہ گمراہی ہے دنیا دے اندر اس قانون دی کوئی حصیت نہیں ہے اسی دیکھیا دیکھنے ہاں فیکٹریاں دے اندر کارخانے دے اندر حتیٰ کہ سرکاری ادارے سٹ سال دی عمر ہے وہ ریٹائر کر دیں یہ نہیں کدے آ کوئی آدمی سیاست دے میدان میں چلو جمہوریت ایک باطل جا نظام ہے اے دے اندر بھی ایک جتنا ایک ہارس ہے وہ کدی نہیں آکھے گا کہ میں جی پانچ سال وزارت کیتی ہے تو میں تا اے وزارت دی کرسی یا صدارت دی کرسی نہیں چھٹنی سوال ہی پیدا نہیں ہوں میں پرانا بندہ ہے میں انہی این این دیر کام کیا بےودہ کا کام واسطے رہ گئی نے مسجد کے مدرسے ہجی انہی دیر ہو گئی ہے انہوں یہ اے کام کرتا رہا اتنی دیر ممت کرائی ہے اتنی دیر انہیں تدریس کی ہے کیوں کیا یہ ہے گمراہی اور جس قوم دے اندر اتنی بے وقوفی اور ہوئے گی وہ قوم کدی بھی سیر اچا کر کے دنیا دے اندر ہے ہمیشہ زندہ قوموں کی علامت یہ ہے کہ انہوں نے دلیل تے گفتگو کرنی ہے انہوں نے دلیل پیش کرنی ہے یہ کوئی گل نہیں ہے بھی یہ بندہ پرانا ہے ہیں یا اتنی دیر اسی آ کام کر دے رہے سانو چالی سال ہو گئے پنجا سال ہو گئے وہ تو ہن نوان جمعہ ہے اے ہے گمرائی اے انو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بترین گمرائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا نَزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا اولوکان آباؤہم لا یعلمون شیئن ولا یہتدون فرمایا کیا بیوکوف لوگ نے جدو اللہ اور اللہ دے رسول وال بلایا جاندے بھی آہ حق گال ہے آہ حدیث ہے قرآن دی آیت ہے آہ قانون ہے ہاں تو ماشاء اللہ مولوی حضرات نہ کسی سرکاری قانون دے پابند نہ کسی شری قانون دے پابند تو پھر چودھری دے چودھری پھر مذہب مذہب کے دار کیا بات ہے نہ ملکی قانون دی پرواہ نہ شری قانون دی پرواہ نہ اخلاقی قانون دی پرواہ کیا بات ہے اچھا خیر کہہ رہے اے متم بن ادی سا اپنے آباؤ اجداد دے مذہب دا پیروکار آباؤ اجداد دی محبت اپنے وہ پرانا جڑا مذہب ہے پرانا انہوں کا کلچر ہے وہ دی وجہ تو حق قبول نہیں کرتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اس پیار بڑا ہے یہ گل گئی نا کہ موتم بین جی تنا بھی دیتی یہ بھی کیتا وہ بھی کیتا تے تو اس بندے دی تعریف بھی کرنا ہے تو انہیں کیتا ہے بھی میں آسمانہ دی سیر کیتی ہے راتوں رات تو بیت المقدس کے ہاں دس تیرا کی خیال ہے ہائے موتم بنتی نے گل سنی نا آ کے کہن لگا یہ نہیں کہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ گیا لگا تو سونا بھی بڑا ہے تیری گلا بھی بڑی بہترین نے یہ کوئی انکار نہیں ہے اور تیرے اخلاق بھی بڑے اچھے شروع تو لے کے اور خاندان تو میرے خاندان دا ہی ہیں اے گلاں تیریاں بڑیاں بہترین لیکن اج جیڑی گل کیتی ہے نا کیا واقعی تو یہ گل کیتی ہے بھی میں آسمان دی سیر کیتی ہے بیت المقدس گیا آپ نے فرمایا چاچا ہاں تے یہ موہتم بے ندی کہن لگا پتیجے میں تیرے محبت بھی بڑی کرنا یا کردہ ساں ہائے اللہ کہن لگا بتیجے اج من یقین ہو گیا کہ تل صحیح نہیں کرنی عجیب گل کر دیتی کہ میں آسمان کی سیر گئے کس طرح ممکن ہے لہذا اس بندے نے بھی اعتراض کیتا تے جے میرے دوستو کوئی خواب والی گل ہو خواب والی گل یا وہ روح والی گل ہو پھر یہ کوئی ضرورت ہے اس واسطے سراسر الہاد اور بے دینی ہے تے جنہ لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مثلا حضرت عائشہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما دے بارے بچ گل کی بھی انہوں نے بھی کیا بھی یہ خواب دی گل ہے یا یہ روح دی گل ہے تو یہ ایک دو یہ سند منقطع ہے سند ہی صحیح نہیں ہے تو جدوں صحیح حدیث سامنے آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نا اللہ نے قرآن اللہ خوابوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ نہیں بولتا سبحان اللہ نے پہلے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا سبحان اللہ دی ہر کمزوری اور ہر نارسائی تو ذات اقدس پاک ہے معلوم ہوں کہ کوئی گل ایسی ہونی ہے جڑی خلاف معمول ہے خلاف واقع ہے اور عام مروجہ قوانین تو ہٹ گیا ہے وہ اللہ نے گل کرنی ہے لفظ سبحان لفظ سبحان عام طور پہ بولیا اتے ہی جانا ہے جتھے کوئی خاص گل ہوئے تے خواب یہ عام بات ہے یہ جی گلوں کے اتنے اللہ تعالیٰ لفظ سبحان نہیں بولتا آ دیکھو نا یونس علیہ تو اسلام کتنے نے مچھلی دے پیٹ میں قید نے بند نے ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਇਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ਨੂਨ ਇਜ਼ਹਬ ਮੁਗਾਜ਼ਿਬਾ ਫਜ਼ੰਨਾ ਅੱਲਨ ਨਕਦਰ ਅਲੈਹ فنادا فی الظلمات اللہ الہ اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ میں ایتھے بندہ ہاں، میرے باہر نکلن دی کوئی صورت نہیں ہے کیا دنیا دے وسائل سارے سورسز یہ تو ختم ہو گئے لیکن اللہ تو سبحان ہے تیرے سامنے کوئی مشکل تو تر تے لیا ہے تیرے واسطے تے گل ہی کوئی نہیں کیوں انہیں کوئی لمحہ چوڑا ٹائم لانا نہیں فرمایا انما قولنا اردنا ہو ان نقول له کن فیکون اللہ نو اسی سمجھے ہی نہیں نہ مشرق اللہ نو سمجھا تے نہ ملحد ہی اللہ نو واقعہ معراج دا انکار کرنے والا بھی اللہ نو نہیں سمجھا تے واقعہ معراج تو فائدہ اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا بنان والا اور انہیں اس واقعے تو یا مزید دیگر واقعات عہد اور احمد دا فرق ہی مٹا دیتا اتنے گئے جدو محلہ پہنچے آپ ہی نظر آئے آگے اتنے آہد اور احمد کٹھے ہو گئے کیا فضولیات نے ہیں اگے ایک ہی بن گئے اور نہیں میرے دوستو ایک نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق نے تے اللہ خالق ہے یہ فرق ایتھے بھی بیان ہویا ہے اچھا خیر کہہ رہے ہیں سن کہ واقعہ میراج برحق ہے تے کئی اس ان کے گمراہ ہو گئے تے کئی نے منیا لیکن مبالغہ میزی تو کم لیا وہ نہ کعبہ کا حسین والی آیتاں پڑھ پڑھ کے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا ہی بنا دوں آخر اتھے اہد اور اہمدہ فرق مٹ گیا کیوں کیونکہ مٹائیے مٹائی تو کھان دا سامان کھلا ڈلا وہ تا ہی ملتا ہے جی سادیاں سادیاں گلیں کریے نا سادیاں تے ٹھٹ کتاب و سننے دے مطابق وہ تو پھر ووٹی کدی کدی ملتی ہے تو روٹی تو خیر ملنی ملنی ہے نا کی خیال ہے حق بیان کرنا کرن والا مولوی ایک مولوی صاحب گل کر دے سن کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بیان کرن انبیاء علیہ مسلا وسلام حق بیان کرن نے پتھر وجن وہ ملک بدر ہو جان علاقہ دشمن بن جائے یہ تو نے فلاں مولوی صاحب بڑے ہر دل عزیز نے وہ سارے عزت کرتے ہیں وہ جی کیا بات ہے کیا مشرق کیا بیتی کیا بےمان کیا شیعہ دجے تیجے سارے جفیاں پاپا ملتے واہ جی واہ اور میں کہنا حق کو آدمی کدی ہر دل عزیز نہیں ہوں وکدا لے گا قرآن وکدا لے گا جلنا لے کل نبی آدمین المجرمین وکفا بے رب کا ن نصیر فرمایا ہر نبی واسطے اصا کوئی نہ کوئی کریمی نل آدمی دشمن بنایا ہر نبی دا کوئی نہ کوئی دشمن و لے کا جالنا لے کل نبی ادو نل مجر ہر نبی دا دشمن آ نبی وارس نبی دا جانشین ہوے تو وہ آ میں ہر دل عزیز ہاں یہ ممکن ہے تو خیر نبیا نے حق بیان کیتا تو پتھر کھادے نے ملک بدر ہوئے نے پریشان ہوئے نے حتیٰ کہ کئی نبی قوما نے انہوں نے مہادل اللہ قتل ہی کر دیتا اللہ تو اتنے اسی حق بیان کریے تو سارے تھلے گا بھی زبردست ہونے کاروبار بھی ساڈے کوئی ایک تو ہے نا کاروبار ہوئے کوئی بندہ مولوی جگیردار ہوئے لما چوڑا کاروبار ہوئے جدی پشتی تو چلو گی کوئی منع نہیں ہے کوٹھی بنا لینا بھی کوئی منع نہیں ہے تو لیکن مسیتہ دے یہ کام شروع ہو جان دو تین تین چار چار شادیاں تو کی کاروبار ہے در صاحب مدرسہ بنایا جی کیا بات ہے مسجد بنائی ہوئی ہے ہاں یہاں کاموں کے اتنے سارے کام چلتے ہیں اللہ اللہ اتنے تو میں کہنا ہونا بھی جی دعوت تبلیغ کا کام کریے نہ صحیح ٹائم سارا دئیے کاروبار نہ پھر روٹی ہی لبے گی بوٹیاں ہر وقت اللہ خیر گزارش ہے کہ دشمنی حق حق ہے حق بیان کرنا اتے صاحبان جبا دستار بھی نے سب کچھ ہے مذہب دے نام دے لٹ مار شروع ہوئی ہوئی ہے ہاں آہد اور احمد کا فرق مٹا دیتا کیوں اس واسطے کہ کھان پین دی دکان جڑی نا جاری رہے میرے دوست فرق بڑا ہے آ دیکھیے فرمایا سبحان اللہ دی پاک پاک ہے ہے لفظ سبحان یہ صرف اللہ دی صفت ہے کسی بندے دے اتنے لفظ سبحان دو لفظ چلتے ہیں کلام عرب قرآن مجید وچ ایک لفظ سبحان تے ایک لفظ قدوس قدوس تے عام طور تے اسی معنی دعاں دے ایک ہی کر دینے پاک ہے پاک ہے حالانکہ فرق ہے دعاں آخر اللہ جو بولن دیا ہے ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب و شہدت ہو الرحمن الرحیم ہو اللہ اللذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون ایک کی آیت ہے وہ دے لفظ سبحان بھی ہے تو لفظ قدوس بھی ہے دوویں صفتاں کی دیاں نے اللہ کوئی بندہ قدوس بنا چھڑ دے مقدس فلاں بڑا مقدس ہے یہ مجازی مانے واسطے تے لے سکتے ہو لیکن حقیقتا مقدس بڑا بڑا لفظ ہے تو حقیقی معنی میں صرف اللہ واسطے سبحان بھی اور قدوس بھی سبحان کا مانا ہر اس عیب ہر اس کمزوری اور نارسائی دی نفی کر دینا جیڑی اللہ دے جلال دے لائق اللہ دے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے اللہ ہر چیز جانتا ہر چیز دے قدرت رکھتا ہے ہر چیز نو ہے تے قدوس قدوس دا معنی کہ کائنات دے اندر جو بھی کمال ہے ہر قسم دا کمال او اللہ دی ذات اقدس صرف اللہ ہی ہے جڑا ہر کمزوری تو پاک اور ہر کمال دا مالک ہے ہر قسم دا کمال وہ لگتی وہ سوندہ نہیں ہے وہ تھکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کمال نے لیکن ہر ہر جڑی چیز ہے کمزوری ہے وہ دے تو پاک بک بھی لگتی ہے بیمار بھی ہوں نے تو خیر واقعہ ہے تو کئی ملحت بن گئے تو کئی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا ہی بنا تیسرا گروپ ہے کہ جی ہے کوئی بڑے بڑے عجیب واقعہ برا لفظ براق ہی لے لیا برا کھے برکدہ بنا بجلی ਮਣਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਰਾਕ ਬਰਕ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਗਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਨੂਰ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਖੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਨੂਰ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਖੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤੇ ਚਮੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉੱਤੇ ਅਖੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਰਾਇਆ ہاں، سارا شہر وکھایا آخر اتنے کہن لگا کچھ نہیں نظر آیا یہ لوگ نے کی پتا اس واسطے یار آدھے نا یار فلاں گھوڑا جڑا نا ہوا ہے نیری ہوا ہے یہ تشبیح ہے تشبیہات نے ہر کلان ہر دنیا دے معاشرے دے اندر تشبیہات دیا نے یہ مطلب ہے کہ دی صورت رفتار جڑی ہے نا تیز ہے بجلی طرح ਤੇ ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੁਆਨ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੈਯਦ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੰਨਿਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਵਤ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਕਿਆਮਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਸਮ ਅਸਲ ਹੈ اور روح تابع ہے تے عالم برزخ دے اندر روح اصل ہے تے جسم تابع ہے تے ایتھے فنا ہے تے قیامت والے دن دو میں چیزاں روح بھی تے جسم بھی دو میں اصل ہون ہیں تے بندہ غیر فانی ہو جائے گا پھر موت کوئی نہیں موت نہیں آئے گی پھر طاقت بھی ظاہر بات ہے بڑی ہوئے گی جدو روح اور جسم دی حیثیت ایک ہو گئی پھر غیر فانی ہے پھر انہیں مرنا کوئی نہیں تھے اللہ نو بیکھے گا وجوہ یوم ناظرہ ناظرہ دعا کرو ہاں اللہ تعالی سانو ان خوش نصیب کرے جڑے اللہ دا دیدار فرمایا دنیا دے اندر نہیں دیکھ سکتے لا تدرکو الابسارو وہو یدرکو الابسارا وهو اللطيف الخبير موسیٰ علیہ السلام نے فرمائش کی تھی کہ یا اللہ وخا آرے نہیں آرے نہیں یا اللہ یہ اپنا آپ میں تینوں ہے اللہ فرمان نا ہاں، موسا پیارے جی، شک تو نبی ہیں نبی ہیں یا پیارے نہیں دیکھ سکتا نا اللہ میں دیکھنا ہے وہ پھر کی ہوا اتنے بھی لفظ سبحان ہی ہے کی ہے فلما تجلہ ربوہ لا لے لکا موسا فرمایا موسا علیہ السلام بے ہوش ہو کے ڈگ پے ہوش ہو گئے سانو سانگ آتے بھی یار یہ بڑے عجیب لوگ نے یہ نبیاں آتے نے بھی نبی مشکل کشاہ نہیں آجت روا نہیں یار اسی قرآن پڑھنے آئیں آتے ہو مشکل کشاہ نے تُن بھی کوئی آیت قرآن کی پڑھو نہ ترجمہ کرو ہاں اپنی پاک یا نا پاک زبان کرو ہاں فلما خرا ہاں جالہ دکم وخر موسا سائقہ موسا علیہ السلام بے اوشو کے ڈگ پہ فلما افاقا قال سبحانہ کا تب تو لے کا وہ آنا اول المؤمنین اتنے بھی لفظ سبحان ہے تو خیر میراج دا واقعہ برحق ہے یہ انکار بھی کفر اور یہ سہارا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا بنانا مشکل کشا بنانا حاجت روا بنانا نور بنانا اور پھر اس میراج دے دن نو یا رات نو بدعات دا سہارا بنا لینا چنڈیاں لگ رہی نے حلوے پک رہے نے تے کھیراں پک رہی نے تے سپیشل ਇਬਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ میں پچھلے جمعے دسیا سی کہ واقعہ معراج دی کوئی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہ دی فلاں تاریخ ہے کسے صحیح حدیث تو یہ چیز ثابت نہیں ہے کیوں کیونکہ ہائے اللہ تعالیم بدعت صدور ہے واقعہ جڑا نا وہ دی تاریخ نہیں دسی کہ تے جے تاریخ ہوں تے پھر مشرقہ سانو کھلون دینا سی بھی دیتی نے ہوں تو اِسی یہ دلیل دے دے بھی دسو بھی کہہی تاریخ وہ تصویر تو مننا ہی نہیں جی وہ تھی تو مننا ہی نہیں بھی یار آ بھی کوئی گل ہے کوئی دلیل دیو کوئی طریقہ کار اچھا جے تاریخ بھی متعین ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنڈیاں تے حلوے تے کھیرا یہ کیتا ہے کام نہ یہ غلط ہے سارا یہ شریعت دے بہتان ہے اور شریعت اسلام دا حلیہ اکے جی تراتا چی نہیں ہلوے تو کھیرا وہ پھر میں تنا ہے نا مول مولانا مدین گکھڑ بی والی گل اگے مول صاحب کہ تھی منہ ہی نہیں اخا ہلو کھانا فرمان لگے وہ کیوں ہلو کھان واسے کوئی سور کا بوتھا چاہیے ہے اس واسطے یار گل یہ نہیں ہے بھی ہلوا سانوں چنگا نہیں لگتا سانو کھیر چنگی نہیں لگتی سڈا بس آئی گل ہے مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی پاک دے توں زیر فرمان ہو جا پیغمبر دی سنت تے قربان ہو جا بدتی دے سر خاک پوندا چلا جا ہو گیت سمسام توں گوندا چلا جا محمد محمد پکا چلا جا آخر دعوانا